ہلال بن علی نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت توریت میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں جیسے کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تم میرے بندے اور میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے تم نہ بدخو ہو نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگے اور اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا اس حدیث کی مطابعت عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ہلال سے کی ہے اور سعید نے بیان کیا ان سے ہلال نے ان سے عطا نے اور ان سے ابن سلام نے امام بخاری فرماتے ہیں کہ غلف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں ہو سیف اغلف اوس غلفہ اسی سے ہے اور رج اغلف اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ختنہ نہ ہوا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچیس